یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں سچائی کے خوگر ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں